السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد الحمد للہ للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور ومن سور فسنا من میر سیاتی فلا مضل له ومن مئی فلا فلاح له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى وقال رسول صلى عليه وسلم أنا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب صدق مولانا وصدق رسوله ونحن على ذلك من والحمد رب ایک مرتبہ در شریف پڑھ لیجئے صلی علی محمد آلہ وصحبہ وسلم بزرگان محترم امت کے نوجوانوں پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے ٹاپک کو ٹچ کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے بارے میں زیادہ تر ہمیں سننے بھی نہیں ملتا اور اس کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات بھی نہیں ہے ایک بڑا پیارا ٹاپک ہے ہسٹری کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے جس میں آپ میں آج کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بارے میں آپ کی والدہ کے بارے میں اور آپ کے دادا اور دادی کے بارے میں کچھ بیان کروں گا گویا میرا ٹائٹل ہے the parents and the grandparents of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے آپ کی والدہ کا نام آمینہ بی بی ہے آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے اور آپ کی دادی کا نام فاطمہ ہے دادا کا نام عبد المطلب ہے ٹرانسلیشن کرو عبد المطلب کا ترجمہ ہوتا ہے مطلب کا غلام دا سلیو آف مطلب کیوں آپ کو عبد المطلب کہا جاتا تھا آئیے ہم ہسٹری میں چلتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو فور فادرز ہے آپ کے انسسٹرز ہے آپ کا جو جنریشن آپ کے اگلے لوگوں کا ہے ان لوگوں کا معاملہ کیا تھا تو آئیے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بارے میں معلوم کرے دادا کا نام عبد المطلب ہے یہ نام تو ان کا بعد میں پڑا ہے ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا عبد المطلب ہے ان کا ایکچول نام ہے شیبہ اور شیبہ کیوں قدم نام رکھا گیا وہ بھی آپ کو بیان کرو کہ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی پیدائش بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جب پیدا ہوئے تو ان کے ماں کے پیٹ سے جب وہ نکلے ہیں ان کے سر کے کچھ بال سفید تھے تاریخ بتلاتی ہے کہ بالوں کا ایک لٹ تھا جو سفید تھا اور شیبہ کہا جاتا ہے وائٹ بال والے کو شیبہ کہا جاتا ہے اس شخص کو جو بوڑھا ہوتا ہے تو ان کی امی نے یہ کہا اور یہ بھی بتلاؤ عبد المطلب کی امی کا نام سلمہ تھا تو ان کی امی سلمہ نے یہ کہا کہ میرا بیٹا تو پیدائشی کچھ سفید بال لے کر آیا ہے چلو میں اس کا نام شیبہ رکھ دو اور عبد المطلب کا نام شیبہ رکھ دیا گیا شیبہ جب میں کہوں مطلب عبد المطلب ہے کہ شیبہ جب بچپن ہی میں تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا ان کی والدہ سلمہ کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا تو ان کی والدہ سلمہ جب شوہر کا انتقال ہو گیا بیوہ ہو گئی اسباب آمدنی کچھ بھی نہیں رہا اور غربت کا عالم تھا تو اپنے مئی کے مدینہ منورہ شیبہ کو لے کر گئی یعنی عبد المطلب کو لے کر گئی شیبہ مدینہ منورہ میں ہے اپنی نانی کے گھر پر اور ایسا غربت کا عالم ہے کھانے کو ملا تو کھا لیا نہیں کھانے کو ملا تو نہیں کھایا کپڑے بھی بالکل پھٹے پرانے ہیں اپنی امی جان کے ساتھ شیبہ مدینہ میں رہتے ہیں شیبہ کی وہاں پر کچھ نوجوانوں سے ان کے ہم عمر لوگوں سے فرینڈشپ ہو گئی ایک دن یہ اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ باہر میدان میں بو اینڈ ایرو لے کر نشانہ لگا رہے تھے تیر پھینکتے تھے اور نشانے پر لگاتے تھے اور یہ اتنے ایکسپرٹ اور ماہر تھے کہ جب بھی کوئی ٹارگیٹ بتلایا جاتا کہ اس ٹارگیٹ پر تمہیں مارنا ہے یہ آرچری میں ایسے ماہر تھے کہ تیر برابر اسی ٹارگیٹ پر مارتے ان کے سارے فرینڈز جانتے تھے کہ شیبہ تیر اندازی میں بڑا ماہر ہے اب ایک دن اپنے فرنڈز کے ساتھ میں اسی طریقے سے آرچری کے پریکٹس کر رہے تھے ایک آدمی وہاں پر آیا جس کا تعلق مکہ مکرمہ سے تھا اور قبیلہ بنو حارثہ سے تعلق رکھتا تھا اس نے دیکھا کہ سارے بچے کھیل رہے ہیں اور یہ ایک بچہ ہے جو اتنا ایکسپرٹ اور ماہر ہے آرچری میں کہ یہ برابر تیر کو اس کی جگہ پر ٹارگٹ پر مارتا ہے اور یہ بچہ شیبہ جب تیر کو جگہ پر مار دیتا تو اپنے فرینڈ کو یہ کہا کرتا تھا اپنے فرینڈز کے سامنے کہ میرا تعلق اس خاندان سے ہے کہ جس خاندان کا ہر جوان تیر اندازی میں بڑا ماہر ہے تو بنو حارثہ کا یہ شخص تھا یہ بڑا انٹرسٹڈ ہوا کون ہے یہ نوجوان جو ایسی باتیں کرتا ہے اس نے لوگوں سے پوچھا یہ نوجوان جو آیا ہوا تھا قبیلے بنو حریصہ سے یہ مکہ ہی سے آیا تھا اس نے کہا کون ہے یہ مدینے کا نوجوان تو لوگوں نے بتایا یہ مدینے کا نوجوان نہیں ہے یہ بھی مکہ کا رہنے والا ہے قریشی ہے مکہ میں رہتا تھا باپ کا انتقال ہو گیا بچہ یتیم ہو گیا اور ماں اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ چلی آئی کیونکہ ماں کا میکا یہیں پر ہے اس بنو حریصہ کے شخص نے پوچھا کہ کون مکہ میں کس فیملی سے تعلق ہے جب بتلایا گیا تو اس نے یہ کہا کہ یہ تو میرے ایک بہت اچھے فرینڈ کے بھائی کا لڑکا ہے مکہ میں میرا ایک دوست رہتا ہے اور اس کا نام مطلب ہے یاد رکھنا مکہ میں میرا دوست رہتا ہے اس کا نام مطلب مطلب ہے یہ تو اس کے بڑے بھائی کا لڑکا ہے گویا یہ مطلب کا بھتیجا ہے نیفیو ہے میں مکہ جاؤں گا مطلب کو کہوں گا کہ تیرا نیفیو مدینے میں غربت کی زندگی گزار رہا ہے تجھے اللہ نے اتنی مال و دولت دے رکھی ہے اسے مکہ کیوں نہیں بلا لیتا یہ قبیل بنو حارثہ کا شخص جب مکہ پہنچا اس نے مطلب کو کہا جو اس کا فرینڈ ہے کہ بھائی تیرا بھتیجا مدینہ مدینہ میں ہے غربت کی زندگی گزار رہا ہے پہننے کے لیے کپڑے اس کے ٹھکانے کے نہیں ہے اللہ نے تجھے اتنا مال دے رکھا ہے تو اتنا مالدار ہے تیرے بڑے بھائی کی وہ اولاد ہے تو یہ کیسے گوارا کر لیتا ہے مطلب نے جب یہ سنا تو قسم کھا لی اس زمانے میں قسم کھانا بڑا آسان تھا قسم کھا لی اور کہا جب تک اب میں مدینہ نہ جاؤں میرے بتیجے کو واپس مکہ نہ لے کر آؤں اور اپنے بتیجے کی جب تک میں پرورش نہ کرو اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا اور مختلف مطلب، سواری لیتے ہیں اپنی اوٹنی کی اور سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں مکہ سے مدینہ پہنچ جاتے ہیں مدینہ پہنچے اور اپنے بھائی کی بیوی کو جا کر یہ کہا کہ یہ بچہ شیبہ یہ تو میرا بھتیجا ہے یہ یہاں گربت کی زندگی گزار رہا ہے میرا بھتیجا مجھے دے دو میں مکہ لے کر جاؤں گا اسے پڑھاؤں گا وہاں پر بڑا آدمی بناؤں گا میرا بھتیجا مجھے دے دو یہ کب تک یہاں غربت کی زندگی گزارے گا شیبہ کی امی سلمہ بھی تو آخر ماں تھی بچے کو کیسے جدا کرتی وہ کہنے لگی کہ میرے بچے کو میں جدا نہیں کر سکتی ہوں یہی تو میرا ایک سہارا ہے شوہر کا انتقال ہو گیا میں ویڈو ہوں بیوہ یہ میرا بچہ ہے اگر اس کو میں چھوڑ دوں گی تو میں کیسے جی پاؤں گی گھر والوں نے خاندان والوں نے سمجھایا کہ بہن زد مت کرو تمہارے بچے کا فیوچر بن جائے گا اس کی لائف بن جائے گی یہاں یہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے سینے پر پتھر رکھ دو تمہارا بچہ وہاں جائے گا اچھی تربیت پائے گا مالدار گھرانے میں رہے گا عزت حاصل کرے گا ماں نے کلیجے پر پتھر رکھ دیا اور کہا کہ جاؤ میرے بیٹے شیبہ کو لے کر جاؤ مطلب چچا نے اپنے بیٹے اپنے اس بھتیجے کو لیا اتنے خوش ہو گئے اور لے کر اپنی اٹھنی پر سوار کر کے مدینہ منورہ سے نکلے اور مکہ مکرمہ کی باؤنڈری میں داخل ہوئے مکہ والے جب انہوں نے دیکھا کہ مطلب اٹھنی پر آ رہے ہیں پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے بڑا خوبصورت بچہ ہے لوگ کہنے لگے مطلب تو غلام خرید کر لایا ہے مطلب نے بڑا خوبصورت غلام خریدا ہے اور لوگ کہنے لگے عبد عبد عبد یہ تو مطلب کا غلام ہے مطلب کا غلام ہے اپنے اس نام سے وہ اتنے فیمس ہو گئے کہ آج لوگ شیبہ کو شیبہ نہیں جانتے انہیں عبد المطلب کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ ہے گرانڈ ہمارے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نام ہے ان کا شیبہ اور نام پڑ گیا تھا عبد المطلب تو وہ مطلب کے غلام نہیں تھے مطلب تو ان کے چچا ہے یہ ان کے نفیو اور بھتیجے ہے لیکن لوگوں نے مشہور کر دیا اس دن عبد المطلب اور اسی نام سے وہ فیمس ہو گئے اسی نام سے پکارے جانے لگے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دادا کو عبد المطلب کے نام سے پکارتے تھے وہ میں نے ابھی پیش کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ نبی ہوں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا عبد المطلب اور میں تو عبد المطلب کے بیٹوں میں سے ہوں یہ ہے آپ کے دادا اب عبد المطلب مکہ مکرمہ میں آ گئے یہاں پر پرورش ہو رہی ہے مالدار گھرانہ ہے قریشی گھرانہ ہے بہت مال و دولت ہے نالج بھی حاصل کر رہے ہیں اور اتنے برائٹ اور اتنے ہوشیار تھے کہ بڑھتے گئے جوان ہوتے گئے اور ایسے ایسے انہوں نے فیصلے کیے ہیں کہ لوگ حیران ہو گئے اور اس طریقے سے لوگوں میں ان کی عزت بڑھتی گئی ڈیسیشن میکنگ میں اتنے ماہر تھے کہ جب بھی کوئی کرائس آ جاتے کوئی ایسا سچویشن آ جاتا کہ کرائس کے وقت ڈیسیشن لینا ہے لوگ عبد المطلب کو پوچھا کرتے تھے برحال ان کی عزت بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور وہ دن بھی آیا کہ لوگوں نے عبد المطلب کو اپنے قبیلے کا سردار بنا دیا وہ دن بھی آیا انہیں کابت اللہ کا متولی بنا دیا گیا اور کابت اللہ کے دروازے کی چابیاں عبد المطلب کو دے دی گئی اب عبد المطلب سردار بن چکے ہیں اللہ کے متولی بن چکے ہیں اور اس وقت عبد المطلب نے شادی کی ہے ایک لڑکی کے ساتھ میں جس کا نام فاطمہ تھا جو بعد میں چل کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی اماں بن گئی تو فاطمہ نام کی لڑکی سے عبد المطلب کی شادی ہوتی ہے اور اللہ نے انہیں بہت اولاد دی کتنی اولاد تھی تاریخ میں دو قول ملتے ہیں یہ میں آپ کے سامنے کافی ہسٹری کو کھنگال کر کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں تاریخ میں دو قول ملتے ہیں ایک قول یہ ملتا ہے کہ عبد المطلب کے دس بیٹے تھے اور چھ بیٹیاں تھیں اور دوسرا قول تاریخ میں ملتا ہے بارہ بیٹے تھے اور چھ بیٹیاں تھی گویا یا تو سکسٹین اولاد ہے یا ایٹین اولاد ہے اور ان تمام بچوں میں سب سے چھوٹا بچہ ہے جو سب سے پیارا سب سے خوبصورت ہے نام اس کا عبداللہ ہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہے اب آئیے عبد المطلب کی شادی ہو گئی اللہ نے اتنی اولاد دے رکھی ہے قبیلے کے سردار بن گئے ہیں کعبت اللہ کے متولی بن گئے ہیں اور بہت پڑھے لکھے تھے عبد المطلب اور بڑے ایکسپرٹ تھے انہوں نے اس وقت یہ معلوم کر رکھا تھا کہ کعبت اللہ کے قریب میں ایک کنواں ہے جسے زمزم کہا جاتا ہے جو ہسٹری بتلاتی ہے لیکن جس وقت وہ قبیلے کے سردار بنے ہیں وہ جو زمانہ ہے وہاں کوئی کنواں دکھتا نہیں تھا کابت اللہ ہے متاف ہے کوئے کا نام و نشان نہیں ہے کچھ بھی نظر نہیں آتا نو سائنز آف زمزم کچھ بھی پتا نہیں چلتا تھا جسٹ کابت اللہ نظر آ رہا ہے لیکن عبد المطلب جانتے تھے کہ میں نے جو تاریخ پڑھی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے جو زمزم نکلا ہے وہ یہیں پر کہیں موجود ہے لیکن کہاں ہے وہ نہیں معلوم سردار تھے اور اس زمانے میں پانی کی بڑی قلت تھی مکہ مکرمہ میں نہ پینے کے لیے پانی تھا نہ جینے کے لیے پانی تھا اتنی تکلیف کا عالم تھا عبد المطلب سوچنے لگے اگر وہ کنواں مل گیا پانی کا مسئلہ سولو ہو جائے گا میری قوم بڑے آرام میں آ جائے گی اور پھر وہ وہ جو وہاں پر زمزم کا کنواں ہے یہ تو نبیوں کے ورثے میں آیا ہے اس لیے اسے مجھے فائنڈ آؤٹ کر کرنا ہے عبد المطلب نے کچھ ہتھیار لیے کچھ ایسی چیزیں لی جس سے زمین کو اس زمانے میں کھودا جاتا تھا اور نکل گئے زمین کو کھودنا شروع کیا لوگ کہنے لگے عبد المطلب کیا کر رہے ہو اتنی گرمی میں دوپہر کا وقت ہے لوگ باہر نکلنا پسند نہیں کرتے تم زمین کھود رہے ہو اتنی محنت کا کام کر رہے ہو یہ تم کیا کر رہے ہو لیکن دادا عبد المطلب نے یہ کہا کہ نہیں مجھے یقین ہے وہ کنواں نکلے گا ایک دن مجھے ملے گا اب وہ کھودے جا رہے ہیں پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں قوم مذاق کرنے لگی پتہ نہیں انہیں کہاں کنواں نظر آ گیا ہے پتہ نہیں یہ مکہ کی زمین میں کہاں پانی نکلے گا یہاں پانی کی اتنی قلت ہے لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں لیکن یہ اپنے کام میں لگے ہیں جگہ جگہ پر کھودا جگہ جگہ پر کوشش کی لیکن ناکامیاب زمزم نہیں مل رہا ہے ایک دن عبد المطلب نے منت مانی اور منت یہ مانے کہ اللہ مجھے پتا ہے کہ یہاں پر زمزم ہے وہ کہا ہے مجھے نہیں ملتا ہے اللہ اگر مجھے زمزم کا کنواں مل گیا اگر مجھے پانی مل گیا تو میری اولادوں میں سے ایک اولاد کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا اس زمانے میں یہ طریقہ تھا اولاد کو زبا کر کے اللہ کے نام پر قربان کر دیا جاتا تھا تو اللہ اگر مجھے مل گیا تو میری اولادوں میں سے ایک اولاد کو میں قربان کر دوں گا پھر تلاش کرنا شروع کیا کئی روز تک کرتے رہے یہاں تک کہ تاریخ بتلاتی ہے عبد المطلب اسی طرح زمین کھود رہے تھے اور زمین کھودتے کھودتے انہوں نے دیکھا ایک بہت بڑا راک نکلا چٹان بڑی بہت بڑا روک نکلا ہے عبد نے اسے مارنے کی کوشش کی توڑنے کی کوشش کی ہٹانے کی کوشش کی اتنا وزنی تھا محنت کرتے گئے کرتے گئے بالآخر جب انہوں نے اس روک کو توڑا ہے تو اندر سے پانی کے کچھ قطرے انہیں دکھائی دیے امید بند گئی اور سمجھ میں آ گیا کہ کسی زمانے میں لوگوں نے زمزم کے کنویں کو بند کر دیا تھا اور یہ بڑی چٹان کو وہاں پر رکھ دیا تھا جو زمانے سے رہنے کی بنا پر ایسے اوپر جم گئی تھی چٹان ٹوٹی ہے چٹان ہٹی ہے جب سب کو بلایا ہٹایا گیا تو اندر سے زمزم کا کنواں نظر آیا ہے ہو مکہ مکرمہ میں خوشی کی لہر دوڑ بڑھ گئی اور عبد المطلب کا نام بلند ہو گیا کہ ہمارے سردار عبد المطلب نے وہ کام کیا ہے کہ زمزم کے کنویں کو تلاش کیا پانی کا مسئلہ سولو کر دیا اتنی خوشیاں اتنی خوشیاں پورے مکہ میں خوشیاں منائی جا رہی ہے لوگ اتنے عزت کے ساتھ میں عبد المطلب کا نام لے رہے ہیں اور پانی نکل آیا مکہ والے خوش ہو گئے ہر ایک خوشی کے عالم میں ہے عبد المطلب کا حال یہ ہے ایک طرف زمزم کے ملنے کی خوشی ہے اور دوسری طرف ایک اولاد کو قربان کرنے کا غم ہے کیا تھا نا اللہ سے کہ اگر کنواں نکل آیا میں اپنی اولادوں میں سے ایک اولاد کو قربان کر دوں گا ابھی میں نے بیان کیا سکسٹین یا ایٹین ان کی اولاد ہے چھ لڑکیاں بارہ لڑکے یا دس لڑکے کس کو قربان کرے قرا لیا گیا اور قرا ڈالا گیا قرا ڈالنا کا مطلب ہے to take a name out of the pot تو انہوں نے یہ کیا کہ قرا ڈالا نام لکھے سب کے اور اس کے بعد میں کاغذ اٹھایا جب پوٹ میں سے کاغذ اٹھا کر نام دیکھا تو نام نکلا سب سے چھوٹے بیٹے سب سے خوبصورت بیٹے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا نام عبداللہ کا آیا عبد المطلب نے کہا میں نے اللہ سے پرومس کیا ہے میرا سب سے پیارا چھوٹا بیٹا ہے سب سے لاڈلا بیٹا ہے لیکن نام نکلا ہے مجھے اللہ کے نام پر انہیں قربان کرنا پڑے گا سارے لوگ جمع ہو گئے اور سب نے مشورہ کیا کہ ایسا کہیں ہوتا ہے کہ کوئی اپنی اولاد کو قتل کر دے اور بیٹے کو قتل کر دے نہیں یہ مناسب نہیں ہے تم اپنے بیٹے کو قتل نہیں کرو گے عبد نے نے کہا میں منت مانی ہے میں اپنی اولاد کو قربان کروں گا لوگوں نے مشورہ دیا آپ ایسا کرو اولاد کی جگہ پر اونٹوں کی قربانی دے دو اور جتنے اونٹ اللہ مانگے اتنے اونٹ اللہ کو دے دو لیکن اولاد کو کہیں کوئی قربان کرتا ہے برحال ڈبیٹ ڈبیٹ چلتا رہا اور بالآخر یہ طے ہوا کہ اگین یہ کیا جائے کہ اونٹوں کی مقدار کو لکھا جائے عبداللہ کے نام کو لکھا جائے اور قرآن ڈالا جائے جتنی اللہ کی مرضی ہوگی اتنے اونٹ میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا سب نے مشورہ کیا سب سے پہلے ارادہ کیا دس اونٹ اللہ کے نام پر قربان کریں گے چنانچہ پوٹ میں اگین کاغذ ڈالا گیا ٹین کیملز اور عبداللہ اب نکالنا ہے اگر ٹین نکل گیا تو دس اونٹ کی قربانی اگر عبداللہ کا نام نکل گیا تو اور دس ایڈ کریں گے اس طرح مشورہ ہوا اور نام نکالا تو اگین عبداللہ کا نام آیا گویا اللہ کو دس اونٹ کی قربانی منظور نہیں ہے بیس کر دیا گیا پھر پوٹ کے اندر کاغذ ڈالا گیا پھر نکالا پھر نام عبداللہ کا آیا پھر واپس یہ کیا گیا تیس چالیس یہاں تک کہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ سو اونٹ کا کاغذ ڈالا گیا عبداللہ کا نام ڈالا گیا اب جب نکالا گیا ہے تو سو اونٹ والا کاغذ نکلا اور یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ عبداللہ کی جان کے بدلے میں عبد المطلب کو سو اونٹوں کی قربانی دینا پڑے گا اس زمانے میں سو اونٹوں کی قربانی لیکن عبد المطلب نے کہا اللہ سے میں نے منت مانی ہے میں تیار ہوں سو اونٹوں کی قربانی دینے کے لیے چنانچہ سو اونٹوں کی قربانی دی گئی اور اس طریقے سے اپنے بیٹے عبداللہ کے بدلے میں سو اونٹوں کی قربانی اللہ کے راستے میں دی گئی ہے اور اس طریقے سے یہ مشہور ہو گیا کہ عبداللہ تو زبیح اللہ ہے زبی کہتے ہیں قربانی دینا کہ اللہ کے لیے ان کو ان کی قربانی دی گئی ہے اور اللہ کے لیے اونٹوں کو دیا گیا ہے تو لوگوں میں عبداللہ اللہ کے نام سے مشہور ہو گئے اور ایک روایت سنا ہوں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ ایک دیہاتی میرے پاس آیا اور اس کو یہ پوری سٹوری معلوم تھی تو اس دیہاتی نے مجھے آ کر یہ کہا یا ابن الزبیحین یہ جملہ کہا ترجمہ یہ اے دو زبیح اللہ کے بیٹے اے دو زبیح اللہ کے بیٹے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس نے مجھے یہ کہا تو میں نے کہا تو نے بالکل سچ کہا کہ میں دو ایسے باپ کا بیٹا ہوں جو دونوں زبیح اللہ ہے ایک میرے دادا جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی زبیح اللہ ہے اور ایک میرے ابا عبداللہ وہ بھی زبیح اللہ ہے تو بہرحال اتنی بڑی قربانی کے بعد میں عبداللہ کی جان بخشی گئی ہے اور یہ بیٹا عبداللہ اب جوان ہو رہا ہے اور روایت تاریخ کی یہ بتلاتی ہے کہ جب عبداللہ کی عمر ایٹین ایئرز کی ہوئی اٹھارہ سال کی عمر کو وہ پہنچے اور دادا ارے ابا عبد المطلب نے عبداللہ کے ابا عبد المطلب نے کہا بیٹے اب میں تیری شادی کروانا چاہتا ہوں اور تیری شادی کے لیے میں نے قبیلہ بنو زہرا جو مدینہ میں ہے وہاں پر ایک لڑکی پسند کر لی ہے اگر تجھے منظور ہے تو اس لڑکی سے تیرا رشتہ طے کر دیا جائے بیٹے عبداللہ نے ابا سے کہا ابا جان اگر آپ کی مرضی ہے اور آپ راضی ہو تو آپ کا بیٹا شادی کرنے کے لیے تیار ہے اور اس طریقے سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا رشتہ قبیلہ بنو زہرہ کی لڑکی آمینہ بی بی کے ساتھ ہوا اور رشتہ طے ہو گیا اور یہ طے ہوا کہ عبداللہ مدینہ منورہ جائیں گے قبیلہ بنو زہرہ کی لڑکی آمینہ بی بی سے شادی کریں گے اور اس طریقے سے دادا عبد المتر المطلب نے اور عبداللہ کے والد عبد المطلب نے سفر کا ارادہ شروع کیا کہ اب ہمیں مدینہ منورہ جانا ہے وہاں پر شادی کرنی ہے اور اپنی بہو آمینہ بی بی کو دوبارہ لے کر آنا ہے بہرحال ساری باتیں طے ہو گئی اور عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر شادی کرنے کے لیے کروانے کے لیے اپنے بیٹے کی قبیلہ بنو زہرہ کا قبیلہ آمینہ بی بی لڑکی کا نام ہے اور اس کے ساتھ شادی کروانے کے لیے مدینہ پاک کی طرف روانہ ہو گئے ہم جانتے ہیں مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں تقریباً 360 کلومیٹرز ہے اب یہ سفر کئی روز کا سفر تھا چنانچہ عبداللہ شادی کرنے کے لیے آمینہ بی بی سے جو مدینہ میں ہے روانہ ہو گئے اب دیکھنا اللہ کی طرف سے امتحان باپ بیٹے دونوں جا رہے ہیں عبد المطلب بھی ہے عبداللہ بھی ہے کھانے کا سامان ساتھ میں لیا ہے 360 کلومیٹرز اوٹری پر سواری کرنا ہے پہاڑوں کا راستہ ہے اندازہ لگاؤ کتنے دن لگتے ہوں گے کھانا پانی لے کر چلے ہیں ایک جگہ پر پہنچے اور باپ عبد المطلب نے عبداللہ سے یہ کہا بیٹے بہت پیاس لگی ہے مجھے پانی پلا دو مشکیزہ لے کر گئے تھے لیدر کی بیگ جب کھولا تو دیکھا پانی نہیں جہاں جہاں پانی رکھا تھا سب پانی ختم عبد المطلب نے کہا بیٹے بہت پیاس لگی ہے کہیں سے پانی کا انتظام کر دو بیٹا عبداللہ کہتا ہے اپنے ابا سے میں ابھی پانی کو تلاش کر کے لے آتا ہوں کہیں نہ کہیں مجھے پانی مل جائے گا اور اس طریقے سے عبداللہ نے پانی کو تلاش کرنے کے لیے گھومنا شروع کیا خواجہ عبداللہ گھوم رہے ہیں ادھر پانی ملے ادھر پانی ملے ادھر گئے ادھر گئے بہت دور نکل گئے تو وہاں پر انہوں نے ایک جھونپڑی دیکھی ایک ہٹ دیکھا امید بندی شاید وہاں پانی ملے گا جب اس جھونپڑی کے قریب گئے تو دیکھا کہ پانی کے کئی مٹکے وہاں پر جھوپڑی کے باہر پڑے ہوئے ہیں اتنے خوش ہو گئے کہ چلو پانی مل گیا میں اپنے ابا عبد المطلب کے پانی لے کر جاؤں گا چنانچہ وہ جلدی جلدی وہاں پر گئے اور جب وہاں پر جھوپڑی کے پاس پہنچے تو وہاں ایک عورت کو دیکھا جوان عورت ہے جھوپڑی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اس نے دیکھا کوئی نوجوان آیا ہے وہ عورت باہر نکل کر آئی انہوں نے کہا میرے ابا بہت پیاسے ہیں مجھے پانی چاہیے میں پانی لینے آیا ہوں اس عورت نے جب عبداللہ کو دیکھا تو گور گور کر دیکھنے لگی سٹیر کرنے لگی دیکھتی رہی دیکھتی رہی اوپر نیچے برابر دیکھتی رہی اور اس کے بعد اس عورت نے یہ کہا پانی چاہیے کہا جی ہاں کہا اگر تمہیں پانی چاہیے تو چلو میرے ساتھ جھوپڑے میں تمہیں میرے ساتھ بدکاری کا معاملہ کرنا پڑے گا زناکاری کاری کرنی پڑے گی اگر تم اس پر راضی ہو تو میں پانی دوں گی ورنہ تمہیں پانی نہیں ملے گا عبداللہ نوجوان ہے لیکن جب انہوں نے یہ سنا تو کہنے لگے اللہ کی پناہ میں اپنی جوانی کو پانی کے نام پر قربان نہیں کر سکتا میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا وہاں سے دوڑے ہیں دوڑتے دوڑتے اپنے ابا کے پاس گئے اور جا کر اپنے ابا عبد المطلب کو یہ کہا ایک عورت وہاں پر تھی اس نے مجھے غلط کام کی دعوت دے میں نے منع کر دیا کہ پانی کے لیے میں اپنی جوانی کو قربان نہیں کروں گا باپ عبد المطلب نے بڑی تعریف کی اپنے بیٹے کی اور کہا بیٹے یہی ایک اچھے آدمی کی نشانی ہے جوانی کسی طرح حفاظت کی جاتی ہے تم نے بہت اچھا کیا ہم پیاسے رہیں گے لیکن ایسے برے کام کی طرف نہیں جائیں گے چلو بیٹے چلو ہم آگے چلتے ہیں اور عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر پیاسے ہونے کی حالت میں اپنے سفر کو آگے بڑھا دیتے ہیں برحال سفر کرتے رہے کرتے رہے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے اس زمانے میں مدینہ کو مدینہ نہیں یسرب کہا جاتا تھا جس کو میں سمجھانے کے لیے آپ کو مدینہ کہہ رہا ہوں مدینہ منورہ پہنچ گئے شادی کا جو کچھ رسم تھا جو کچھ معاملہ تھا شادی وہاں پر ہو گئی عبداللہ کی شادی خواجہ عبداللہ کی شادی آمینہ بی بی کے ساتھ ہو گئی تین دن تک مدینہ طیبہ میں رہے اور اب اپنی بیوی کو لے کر واپس ہو رہے ہیں اب اگین سفر کرنا ہے فروم مدینہ ٹو مکہ مکرمہ اب واپس ریٹرن ہو رہے ہیں سسرال والوں نے کھانا توشا پانی سب کچھ دے دیا کہ تمہیں سفر میں کام آئے گا چھرانچے یہ لوگ راستے میں چلتے رہے کھاتے بھی رہے پانی بھی پیتے رہے اور سفر بڑھتا گیا اور قدرت کا تماشا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے ایگزیکٹلی اسی جگہ پر پہنچے ہیں جہاں پر لاسٹ ٹائم عبد المطلب کو پیاس لگی ہے اس وقت بھی یہی ہوا عبد المطلب وہاں پر پہنچے پہنچے کہنے لگے بیٹا یہ وہی جگہ ہے جہاں تم امتحان سے گزرے تھے پتہ نہیں مجھے بہت پیاس لگی ہے پانی دو عبداللہ پانی تلاش کر رہے ہیں پانی ختم ہو چکا ہے امینہ بی بی پانی تلاش کر رہی ہے پانی ختم ہو چکا ہے دادا عبدالمطلب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور عبداللہ کے والد عبدالمطلب نے کہا بیٹے عبداللہ جہاں سے تم پانی لے کر آئے تھے وہ پانی لے لینے کے لیے گئے تھے اور جہاں تمہیں ایک امتحان کا سامنا کرنا پڑا جاؤ وہاں پر پھر چلے جاؤ پھر پانی کو تلاش کرو ہو سکتا ہے اس عورت کی نیت بدل گئی ہو ہو سکتا ہے انسان ہونے کے وہ تمہیں پانی دے دے جاؤ پھر کوشش کرو اور اللہ پر بھروسہ کر کے چلے جاؤ عبداللہ پھر وہاں پر گئے اسی جگہ پر پہنچے وہی جھوپڑی موجود ہے وہی پانی کے مٹکے موجود ہے عبداللہ جب وہاں پر گئے وہ عورت پھر باہر آئی عبداللہ کو گور گور کر دیکھنے لگی اور اس کے بعد کہا کہ پانی چاہیے لے کر جاؤ کوئی شرط نہیں ہے عبداللہ کو بڑی حیرانی ہوئی خواجہ عبداللہ سوچنے لگے پہلی مرتبہ جب میں آیا تھا اس نے ڈیمانڈ کیا تھا مجھ سے غلط کام کا اور پانی نہیں دیا آج کہتی ہے لے جاؤ پانی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آخر معاملہ کیا ہے حیران تھے اتنے میں وہ عورت بول پڑی اور کہنے لگی کہ شاید تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں کوئی طوائف ہوں میں کوئی بری عورت ہوں اور یہی تمہارے ذہن میں بات آئی ہوگی لیکن یاد رکھنا میں کوئی بری عورت نہیں ہو میں کوئی طوائف نہیں ہو میری عزت آج بھی باقی ہے میں تو یہاں کی مشہور کاہینہ ایسٹرولوجر ہوں میرا نام فاطمہ کنانیہ ہے اور فاطمہ کنانیہ ہسٹری میں گزر چکی ہے بڑی فیمس ایسٹرولوجر تھی اور بہت بڑی کاہینہ تھی جو غیب کی باتیں بتایا کرتی تھی لوگوں کو دیکھ کر ان کے حالات بیان کیا کرتی تھی اس نے کہا میں نے تورات بھی پڑھی ہے میں نے انجیل بھی پڑھی ہے اور میں نے یہ پڑھا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا اللہ کا ایک آخری نبی آنے والا ہے یہ سب کچھ میں جانتی تھی اور سچ کہتی ہوں جب پہلی مرتبہ تم میرے پاس پاس آئے میں نے تمہیں گور گور کر دیکھا تھا اور مجھے تمہاری پیشانی میں وہ نور نظر آیا تھا مجھے وہ نور نظر آیا تھا میں سمجھ گئی تم ہی وہ شخص ہو کہ جن کے ذریعے سے یہ نور منتقل ہوگا اور اللہ کا آخری نبی آئے گا اس بنا پر میں نے یہ سوچا کہ اگر تم میرے ساتھ میں غلط کام کر لیتے ہو تو یہ نور میرے پاس آ جائے گا اور بنو اسماعیل میں نبی پیدا نہیں ہوگا بلکہ ہماری قوم میں نبی پیدا ہوگا اس بنا پر میں نے تمہیں وہ غلط کام کی دعوت دی تھی لیکن تم بڑے پاک دامن تھے تم اس عزت بچا کر چلے گئے آج پھر آئے ہو لیکن آج میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ وہ نور تمہاری پیشانی پر نظر نہیں آتا وہ نور تمہاری پیشانی پر نظر نہیں آتا جس بیوی کی تقدیر میں وہ نور تھا وہ نور وہاں پر چلا گیا ہے وہ نور اس عورت کے پاس چلا گیا جس کی تقدیر میں وہ نور لکھا ہوا تھا اب جب تمہاری دکان پر مال ہی نہیں ہے تو پھر تمہارے ساتھ ایسا غلط ارادہ کیوں کرو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی یہ اطلاع گویا اس انداز میں فرمائی ہے کہ نور جو عبداللہ کی پیشانی میں تھا اب وہ آمینہ بی بی کے پاس چلا گیا تھا فاطمہ کنانیہ کہتی ہے اب تمہارے پاس کچھ نہیں رہا اس لیے میں کیوں تمہارے ساتھ ایسا غلط کام کرو جاؤ پانی لو اور چلے جاؤ خواجہ عبداللہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا پانی انہوں نے لیا جا کر اپنے ابا جان کو دیا ابا جان نے پانی پیا اور اس کے بعد میں سفر ان کا آگے بڑھا اور یہ لوگ سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے بتلاتا ہوا چلوں جس دن شادی ہوئی تھی عبداللہ کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان کی ان کی ایج ایٹین ایئرز ہے اور ان کی امی کی ایج سکسٹین ایئرز ہے سولہ سال کی آمینہ بی بی اٹھارہ سال کے خواجہ عبداللہ شادی ہو گئی ان کی مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں بڑے خوش ہے بڑی اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے کیونکہ عبداللہ کے ابا عبد المطلب تو قبیلے کے سردار ہے کعبہ کے متولی ہے بڑی عزت والی زندگی تھی شادی کو چھ مہینے گزرے شادی کو چھ مہینے گزرے اور ایک دن عبداللہ نے اپنی بی بی اپنی وائف آمینہ بی بی سے کہا کہ قافلہ مکہ مکرمہ سے شام جا رہا ہے تجارت کے لیے میں شادی شدہ ہوں میرے اوپر بھی رسپانسبلٹیز ہے اب مجھے بھی کمانا ہے اس لیے اس کافلے میں میں بھی جا رہا ہوں تجارت کرنے کے لیے یہ ہماری بزنس ٹرپ ہے ہم یہاں سے مدینہ مدینہ سے شام شام سے مدینہ مدینہ سے مکہ اس ٹرپ پر جا رہے ہیں اور میں بھی اب جا رہا ہوں چھ مہینے شادی کو ہوئے ہیں اور یہ میرا میری بزنس ٹرپ ہے انشاءاللہ میں جاؤں گا اپنی تجارت کا سب کچھ مال وغیرہ کا معاملہ طے کر کے واپس آؤں گا آمینہ بی بی نے جب سنا کہ میرے شوہر سے جدائی کا وقت آ گیا اس لیے کہ وہ زمانے کا سفر کوئی دس پندرہ دن کا نہیں تھا شام کا مطلب ہے مہینوں لگ جائیں گے وہ جائیں گے واپس آئیں گے ابھی تو چھ مہینے شادی کو ہوئے ہیں اور شوہر کی جدائی کا وقت آ گیا آمینہ بی بی کا چہرہ اتر گیا اتنی اتنا چہرہ اتر گیا اتنی سیڈ ہو گئی کہ میرے شوہر اور ان کو جانا بھی چاہیے لیکن میرے شوہر مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے عبداللہ نے محسوس کر لیا کہ میری بیوی کے لیے بڑا مشکل گزرا ہے یہ وقت عبداللہ نے اپنی بیوی سے کہا دیکھ دیکھتے ہی دیکھتے یہ دن کٹ جائیں گے لیکن تجارت کے لیے مجھے جانا پڑے گا میری بھی اپنی رسپانسبلٹی ہے میری بھی اپنی ذمہ داری ہے اور یہاں پر آمینہ بی بی حمل سے بھی ہو گئی تھی تو اب تو ہمارے گھر پر بچہ بھی آنے والا ہے اس بنا پر یہ سفر میرے لیے ضروری ہے اس لیے میں جاتا ہوں اور آمینہ بی بی نے بڑے دل پر بوجھ رکھ کر اپنے شوہر کو الوداع کیا تاریخ میں یہاں تک مورخین نے لکھا ہے کہ جب عبداللہ آمینہ بی بی کو چھوڑ کر جا رہے تھے آمینہ بی بی کی آنکھوں میں آنسو تھے تو خواجہ عبداللہ نے کہا جس سے تم مجھے مس کرو گے میں بھی تمہیں مس کروں گا مجھے بھی تمہاری جدائی محسوس ہوگی لیکن چلو وعدہ کرو کہ میں آج جا رہا ہوں جس دن تمہیں پتا چلے ہمارا کافلہ لوٹ کر آیا ہے اور ہم لوگ واپس آ رہے ہیں جس دن تمہیں یہ خبر مل جائے تو اپنے شوہر کے لیے تم نہا دھو کر تیار ہو جانا اچھے کپڑے پہن لینا اور دروازے پر کھڑے رہ کر میرا استقبال کرنا مجھے اہلن و و سہلن مرحبا کہنا بی بی آمینہ نے کہا جیسے تمہاری مرضی میں انتظار کروں گی اور جس دن تم آؤ گے دروازے پر میں تمہیں ویلکم کروں گی اچھے سے اچھے کپڑے پہنوں گی یہ جملے کہے اور عبداللہ تجارت کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے آمینہ بی بی گھر میں اکیلی ہے پریگننسی کا وقت شروع ہو چکا ہے اور ادھر ان کے شوہر انہیں چھوڑ کر چلے گئے وہ شام پہنچے تجارت کا جو بھی معاملہ تھا کیا واپس لوٹ رہے ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ سفر اس طرح تھا مکہ ٹو یسرف یعنی مدینہ اور یسرف ٹو سیریا شام پھر شام سے واپس یسرف اب جب خواجہ عبداللہ تجارت کے سفر سے واپس آ رہے ہیں اور جب وہ مدینہ پہنچے ہیں یسرب پہنچے ہیں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایسی طبیعت خراب ہوئی ہے کہ جس کی بنا پر انہیں اتنی تکلیف ہونے لگی کہ اب ان کے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا سفر کرنا مشکل ہو گیا ایسے بیمار ہو گئے اور جب کافلے والوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو چل بھی نہیں سکتے ہیں ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ بالکل بستر پر پڑ گئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ عبداللہ کہ جہاں پر مدینہ طیبہ میں ٹھہرے ہیں وہیں پر ان کا سسرال بھی ہے تو سسرال والوں نے یہ کہا کہ قافلے والوں کو کہا تم آگے چلے جاؤ ان کو یہیں پر رہنے دو ہم ان کی تیمارداری کریں گے اور جب یہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گے ذرا ان کی طبیعت اچھی ہوگی ہم لوگ آ کر انہیں مکہ مکرمہ چھوڑ دیں گے قافلے والوں نے دو یا چار دن کا انتظار کیا قافلے والوں نے کہا اب ہمیں مکہ چلنا چاہیے قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا اور خواجہ عبداللہ مدینہ میں بیمار پڑے ہیں ادھر یہ قافلہ چلتا ہوا مکہ مکرمہ پہنچ گیا جب یہ لوگ مکہ مکرمہ آئے اور خبر پھیلی مکہ مکرمہ میں کہ جو قافلہ سیریا گیا ہوا تھا واپس آ گیا ہے گھر گھر میں خوشی سارے گھروں میں خوشیاں ہیں بچے خوش ہمارے ابا آ رہے ہیں بیویاں خوش ہمارے شوہر آ رہے ہیں آمینہ بی بی کو یاد آیا میرے شوہر سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تم آؤ گے میں تیار ہو جاؤں گی اچھے سے اچھے کام کپڑے پہنوں گی دروازے پر کھڑی رہوں گی تمہیں ویلکم کروں گی آمینہ بی بی نے نہایا دھویا کپڑے پہنے اور ویلکم کرنے کے کے لیے دروازے کونے پر کھڑی ہوئی ہے ابھی ابھی میرے شوہر آئیں گے گھر میں داخل ہوں گے میں ان کا استقبال کروں گی کافی دیر سے کھڑی ہے کوئی خبر نہیں ہے شوہر گھر پر نہیں آ رہے ہیں امینہ بی بی نے پھر پوچھوایا کہ بھائی قافلہ واقعتاً آ گیا لوگوں نے بتایا ہاں قافلہ آ گیا قافلے والے آ گئے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے آمینہ بی بی پریشان ہے میرے سرتاج کیوں نہیں آئے میرے عبداللہ کیوں نہیں آئے آمینہ بی بی نے پھر پوچھوایا تو لوگوں نے بتلایا کہ ارے تمہارے شوہر تو بہت بیمار ہو گئے تمہارے گھر والوں نے یعنی ان کے سسرال والوں نے ان کو وہیں پر مدینہ میں رکھ دیا ہے ان کی تیمار داری کر رہے ہیں ان میں چلنے کی طاقت نہیں ہے اس بنا پر انہیں روکا گیا ہے وہ اچھے ہو جائیں گے تب ان کو واپس لایا جائے گا آمینہ بی بی کا انتظار ختم ہو گیا کتنی دیر سے دروازے پر انتظار کر رہی تھی آنکھوں میں آنسو آ گئے سارے گھر والوں نے مشورہ کیا مشورے میں یہ طے ہوا اتنا انتظار نہیں کرنا ہے کہ عبداللہ کو کوئی لے کر آئے ہم جائیں گے اور خواجہ عبداللہ کو واپس لے کر آئیں گے گھر کے کچھ نوجوان تیار ہوئے قبیلے کے کچھ لوگ تیار ہوئے ادھر یہ سفر کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں وہاں سے سے خبر آئی کہ مدینہ منورہ میں خواجہ عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے سولہ سال کی عمر میں آمینہ بی بی بیوہ ہو گئی خواجہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا یہ خبر جب پہنچی ہے آمینہ بی بی کو ایسا جھٹکا لگا ہے ایسی تکلیف پہنچی ہے سولہ سال کی عمر کیا ہوتی ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا پیٹ میں حمل سے ہے اپنے پیٹ میں بچہ ہے اور یہ گویا بچہ اب جو پیدا ہوگا وہ یتیم ہوگا باپ کا سایہ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا آمینہ بی بی کو خبر آ گئی عبد المطلب نے ان کے خسر نے فادر ان لو نے اپنی بہو کو بہت ہمت دلائی کہ بیٹی تو میری بیٹی کی طرح ہے تجھے بیٹی کی طرح رکھوں گا زندگی میں تجھے کبھی تکلیف نہیں آئے گی لیکن تو ہمیں چھوڑ کر پھر مدینہ مت چلی جانا اپنے میکے مت جانا تیرے پیٹ میں ہمارا پوتا جنم لینے والا ہے ہمارا پوٹا پوتا تیرے پیٹ میں پل رہا ہے ہم اس کی پرورش کریں گے اس لیے بہو ہم تیری ساری ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے آمینہ بی بی نے بھی ارادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اپنے خسر کے گھر پر مکہ مکرمہ میں رہوں گے یہ فیصلہ کر دیا آمینہ بی بی حمل کی حالت میں ہے اور اب مکہ مکرمہ میں اپنے خسر کے گھر پر رہ رہی ہے ابھی تو کہانی اور باقی ہے تاریخ کے جروکوں سے میں آپ کو وہ بھی بتلاؤں گا کہ جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تب کیا شان تھی اور کیا کیا معاملات ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسے آئندہ مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے گویا یوں سمجھیے کہ یہ ہمارا پارٹ ون آج ہوا ہے کہ جس میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بارے میں سنا آپ کے والد کے بارے میں سنا ابھی بھی آپ کی والدہ آپ کے دادا کی اور حالت اور اس کے علاوہ چچا کے پاس پرورش اور آپ کی زندگی انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں آئندہ مجلس میں کلام ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب رب العالمین العالمین الحمدللہ شریف پڑھ بسم اللہ رحمنرحیم الحمد اللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وال علی محمد کما مَ صلی تعالیٰ ابراہیم علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وال علی محمد کما بارکت علی ابراہیم علی ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی وفلا حسنتا حسن عذاب النار رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت وفيما بعد الموت اللهم إنا على غمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت وبليات الموت اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اے پروردگار سرکار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا بڑے گنہگار و خطاکار ہے اللہ پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے مولا بدن کا ایک ایک بال گنہگار ہے اللہ بدن کا ایک ایک غزب گنہگار ہے اللہ سر کے بال سے پیر کے ناخون تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں مولا تیری بارگاہ میں آئے ہیں دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے مولا مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے رب کریم ہم سے راضی ہو جا مولا تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے تو ہی تو ہمارا خالق و مالک و رازق ہے جیسے بھی ہے تیرے نام لیوا ہے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے مولا میں جانتا ہوں بڑا گنہگار گار ہو اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ میں ہاتھ لیکن مولا ذرا اس مجمع پر تو نظر کر لے اللہ یہ وہ مجمع ہے جہاں پر موتقفین کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے اللہ یہ تیرے مہمان ہے تیرے مہمان بن کر تیرے گھر پر آئے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ چھوڑ کر آئے ہیں تیرے گھر پر ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں تیرے دیوانے بن کر آئے ہیں اللہ یہ تیرے لوگ ہیں مولا یہ تیرے مہمان ہیں اللہ تیرے مہمانوں کا واسطہ ہمیں ہمیں معاف معاف فرما فرما دے دے اللہ مولا پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے الہ العالمین رحم کے فیصلے فرما دے آفیت کا معاملہ فرما دے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے اللہ جو پریشان پریشان حال ہے ان کی پریشانی ختم فرما دے مولا جو مقروض ہے غیبی طریقے سے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے اللہ ہمیں ایک بنا بنا دے دے نیک میں بھائی چارگی نصیب فرما دے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے اللہ گھر گھر میں پیار دے دے محبت دے دے مودت دے دے الفت دے دے آپس میں حقوق ادا کرنے والا بنا دے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما مولا جو با اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنا دے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو نیک بنا دے انہیں برائٹ فیوچر نصیب فرما دے اے پروردگار عالم ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے اللہ والدین بہت بڑی نعمت ہے اللہ اس نعمت کی قدر نصیب فرما دے اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما دے تمہیں ان کی خدمت کرنے والا بنا دے اے پروردگار عالم ہمارے ماں باپ کو تو ہمیشہ ہستا ہوا رکھنا رکھنا نعمتوں میں رکھنا خوشیوں میں رکھنا اللہ وہ دنیا میں بھی ہنستے رہے آخرت میں بھی ہنستے رہے اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اے پروردگار عالم مانا گنے گار و خطا کار ہے لیکن اللہ تیرے ہی تو بندے ہیں تیرا ہی نام لیتے ہیں جی کو سجدہ کرتے ہیں اللہ تیرے بندے ہونے کی لاج رکھ لے نبی کے امتی ہونے کی لاج رکھ لے اور ابھی اور اسی گھڑی ہم سب کو معاف فرما دے حبیب پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلا آلہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین